یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہا مجھے ابو سلامہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مسیب نے خبر دی ان دونوں نے کہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کیا کرتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں جس کام سے تمہیں روکوں اس سے اجتناب کرو اور جس کام کو حکم دو اپنے استطاع کے مطابق اس کو کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو سوالات کی کثرت اور اپنے انبیاء علیہ السلام سے اختلاف نے ہلاک کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6113